عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے سوا ہمیں لوگوں سے الگ کوئی خصوصی حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم وضو مکمل اور اچھی طرح کریں صدقہ نہ کھائیں اور گدوں کی گھوڑیوں سے ڈفتی نہ کرائیں سنن نسائی حدیث نمبر 141